دوسری سند سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے میں اسی حالت میں پہلی صف کے بعض حصے کے سامنے آ پہنچا وہاں اس سے اترا وہ چلنے لگی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا حدیث نمبر پندرہ سو ایک مسند احمد